الرحمن آ چکے ہیں کہ نہیں آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد جی بسم اللہ رحمان گردانے رہی تھی ہماری اس میں فائل کی گردانے یہ ہمارا کام مکمل ہو چکا تھا اس میں فائل کے اعتبار سے آج ہم ان شاء اللہ پڑھیں گے فصل نمبر آٹھ اس میں مقبول فصل نمبر آٹھ اس میں مقبول ہم جو لفظ اس آدمی یا چیز کو بتائے جس پر کام واقع ہو اس کو اس میں مقبول کہتے ہیں اس میں فائل تو تھا کام کرنے والے کا نام کام کرنے والے کا نام تھا وہ اس میں فائل وہ اسم جو کام کرنے والے کے بارے میں بتایا اس کو اس میں فائل کہتے ہیں بھائی جس پر کام واقع ہوتا ہے جس پر کام واقع ہوتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے اس میں مقبول تو جو لفظ اس آدمی یا چیز کو بتائے جس پر کام واقعہ اس کو اس مقبول کہتے ہیں جی تو جو لفظ اس آدمی یا چیز کو بتائے جس پر کام واقع اس کو اس مقبول کہتے ہیں گدام یہ ہے مقول مقولان نے مقولون مقولت مقولتان مقولات نے ٹھیک ہے مقول مقولان مقولون نے مقولتان نقول نے مقولاتن مفعول کہتے ہیں کیا ہوا ایک مرد تو مقولہ نے مقلونہ مقولا مقولتا نے کیا ہوا ایک مرد کیے ہوئے دو مرد کیے ہوئے سب مرد کی ہوئی ایک عورت کی ہوئی دو عورتیں اور کی ہوئی سب عورتیں ٹھیک ہے اس کا ترجمہ ہے یہ اس کا ترجمہ ہے قاعدہ جب ماضی سے ہٹتی ہو تو اس مقول واحد مذکر مقول ان کے وزن پر آئے گا ٹھیک ہے جب ماضی سے ہٹتی ہو تو اس میں مقول واحد مذکر مقول ان کے وزن کا جیسا کہ نسارا سے منصور نسارا سے کیا آئے گا منصور زربا سے مضروب وزن ایک ہی آئے گا سمیا سے آتے مسموع یعنی مقول ان کا وزن ہی آئے گا اور اگر عرض سے زائد ہو تو اس میں مقول مزار مجھول سے اس طرح بناؤ تو گویا ہمارے پاس قاعدہ اس طرح آئے گا وہ اس میں فائل ہمارے پاس اگر فاعل کے وزن پر فائل کے اور اس میں مقول کیسے آئے گا مقول ان کے وزن پر آئے گا اس میں مقول کیسے آئے گا ان کے وزن پر بھائی اگر ماضی تین حرفی سے زائد ہو تو آپ کیا کریں گے تو یاد ہوگا کہ مزارے اس میں فائل کیسے مزارے معلوم سے اسے عطین کو ہٹا دیتے تھے اس کی جگہ میم مضمون لے آتے تھے اور آخر سے قبل یعنی سیکنڈ لاسٹ کو کسا دیتے تھے اور آخر میں ترمیم دیتے تھے یہاں پر ہم کیا کریں گے کہتے ہیں تین سے زائد ہو تو اس میں مقبول مزار مجھول سے اس طرح بناؤ کہ علامت مزارے کو گرا کر اس کی جگہ میم مضمون لگاؤ اس کی جگہ کیا لگاؤ میم مضمون لگاؤ اور آخر میں ترمیم بڑھا دو دیکھیں اکرما یوکریمو یوکریمو معلوم تھا مجھول کیسے آئے گا یق ٹھیک ہے یہ کیا آئے گا یق رم نے پہلے حروف عطین کو حذف کرنا ہے حروف عطین کو حضف کیا یا کو حضف کر دیا اب آپ کیا کریں گے شروع میں میم مضمون لگائیں گے میم مضمون علامت مظاہرے کو گرا کر اس کی جگہ میم مضمون لگاؤ اور آخر میں آپ کیا کرنا ہے تنوین بڑھا دو اچھا جی میں بتا رہا ہوں دیکھیں یہ ہے پہلے میں بتاتا چلنا ساتھی نہیں ہے لیکن یہ اصل ہماری کلاس ہو رہی ہے یہ آما کے لیے کے لیے کلاس جو بھی سرفناح پڑھنا چاہتا ہے کوئی بھی ہو چاہے مرد حضرات ہوں خواتین حضرات ہوں ان سب کے لیے کلاس ہو رہی ہے جو پہلے سال کے اندر سرف نہ پڑھائی جاتی ہے تو سرف اور نہ دونوں کی کلاس چلتی ہے اور یہ ہماری لائیو کلاس ہوتی ہے لائیو کلاس ہوتی ہے سرف اور نہ کے حوالے اس طرح تیسرے پارا بھی ان شاء اللہ بعد ہم اسٹارٹ کریں گے تیسرا پارا وہ بھی ان شاء اللہ بھی اس میں ہوگی اور ترجمہ وغیرہ بھی ہوگا ریکارڈنگ وغیرہ حال کی بھی میری ریکارڈنگ پڑی ہوئی ہیں نحب کے حوالے سے ریکارڈنگ پڑی ہوئی ہیں اور سب کی اس سال ریکارڈنگ ہو رہی ہیں وہ آپ سنیں ان شاء اللہ آپ کو فائدہ ہوگا وائس اوکے جی۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کیسے بنے گا اس میں مقبول کیسے بنے گا اس میں مقبول ایسے بنے گا کہ مظاہرے مشہور کو دیکھیں مظاہرے مجھول کا وزن یوگ پلو کے وزن پر آتا ہے مظاہرے مجھول کیسے آتا ہے یوگ پلو کے وزن پر جب یوگ پلو کا وزن آتا ہے آپ نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہر حروف اطین کو غائب کرنا ہے میں غائب کیا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ نئے مضمون لگانا ہے دو کام اور تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ آخر میں تنوین لگا دینی آخر میں تنوین تو اصل میں کیا تھا یق رامو یوگ رامو سے اس میں مقبول کیسے بنے گا یہ ماضی کتنی یعنی یہ کیا ہے ماضی اس کی اکرما ہے اس کے کتنے وار ہیں تین سے زائد ہیں یعنی چار ہیں تین سے زائد ہیں جو تین سے زائد ہو تو وہاں پر ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے اگر تین ہوتے تو پھر تو ہمیں پکا پتا تھا کہ بھائی مقبول ان کا وزن آئے گا مقبول ان کا وزن آئے گا دیکھو اگر کتنا کیا آنا تھا مقبول ان کا وزن آنا تھا لیکن بس اب تین سے زائد ہیں تو تین سے جب زائد ہے تو آپ نے مظاہرہ مجھول کو دیکھے مظاہرہ مجھول کو دیکھا یہ کرنا تھا یہ پرانا مسیحا کو وقت کیا ایک کام نمبر دو اپنے نیمے مضمون لگایا نمبر تین آخر میں لگا پائیں گے تو یہ پرانا سا بن جائے گا مکرمن مکرم اچھا جی یہ تو تھا اس کے لیے یہ جتانا بو یہ جتانا با یہ جتانی بو یہ جتانا با یہ تو تکارن کے سیکھے تھے اور یہ جتانا بو یہ جتانا بو مجھے کا سیکھا ہے لیکن آپ نے اس تنابا دیکھا آپ نے کہا اس تنابا میں تین عورتیں یا تین سے زائد ہیں تین سے زائد ہیں جب یہ تین سے زائد ہے میں نے اس میں مقبول کا سیگا بنانا ہے اس میں کہتا ہوں یہ مجھول کو دیکھو مظاہرہ مجھول کا وزن کیا ہے تو دیکھا تو یہ جو پانا وہ مظاہرہ مجھول کا وزن ہے یہ جو پانا وہ جب یہ پانا وہ مظاہرہ مجھول کا وزن ہے تو اب ہم نے کرنا پہلا کام یا کو وقت کیا یا پھر میں نے مضمون لگایا نمبر تین آخر میں کل لگا دی تو یہ تانا سے کیا بن جائے گا مجھ تانا بن مجھ تنا بن ٹھیک ہے تو ایسا یہ یوز تنا بن سے مجھ تنا بن ہوگا آواز کلیئر نہیں ہے وائس کلیئر ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے جی یوز بن سے مجھ تنا بن یہ تک کب بولو بلا یہ تک بلو تک بلا یا تک بلو آپ نے کہا کہ بھائی یہ تک بلا یا تک بلو اس کا دیکھیں کہ اس میں کتنے ہاتھ ہیں تا کا با لام ٹھیک ہے ٹھا بما کتنے حرف ہیں اس میں چار زائد بما میں کتنے حرف ہیں میں کتنے حرف ہیں ہاں پانچ ہیں چاہ اچھا، زندگیوں نے بتایا تھا پانچ ہیں تکبلا پانچ حرف ہیں تو ماضی کتنے ہیں پانچ کی ہے ماضی تو پانچ کی ہے اس کا مطلب ہے اس کا ہم نے اس میں مقول بنانا ہے تو ہم نے کہا اس کا مزار مجھول دیکھو مزار مجھول تو مزار مجھول آیا تھا تک کب پلو مزار مجھول کیا آیا تک کب یو تک کب پلو جب آیا ٹانگا کرنا یا کو حضرت کیا ایک نمبر دو اس کی جگہ میم مضمون لگایا نمبر تین آخر میں تنوین لگا لی تو یوتھ کب بلو سے کیا بن گیا متقب بلون یہ بن گیا متقب اس میں مقول اب بنانا ہے اگر اس کا بھی سن اے نام یاد رکھ یہ کسے حرفی ماضی سے آتا ہے وہ وزن پر مفول کے وہ اگر ماضی سے حرفی سے مزید سے بنا تو اے سعید پر مظاہرے بھی وہ جو مجبول ہو کام میں لانا نہ یا معروف ہو یعنی یا معروف نہیں آنا چاہیے یا حضرت ہو جانا چاہیے دو مظاہرے کی علامت کو گرا ضمہ والا مین دو لگا اور پھر آخر میں دو تنوین بہا اس مقول اس طرح بن جائے گا یہ سارا یہ طریقہ بن جائے گا اس مقول اب کہتے ہیں جی سوالات کی طرف آ جائیں سوالات آگے مجھ تنا بن مجھ تنا بن مستند کرو متقبل کی پوری گردان کرو بہت آسان گردان ہے دیکھیں میں کرتا ہوں ہاں سیکنڈ لاسٹ پہ زیر اگر ہوگی تو وہ اس میں فائل ہوگی یاد ہے نا سیکنڈ لاسٹ پہ آئے گا تین عرصے سے زائد کے اندر اگر سیکنڈ لاسٹ پہ زیر آئے گی تو وہ کیا بنے گا اس میں فائل اور اس میں وہ کیا ہوگا سیکنڈ لاسٹ کے اوپر کیا ہوگی وہ زبر پہلے سے آ رہی ہوتی ہے مجھول ہے نا تو مجھول میں کیا ہوتا ہے سیکنڈ سے زبر ہوتی ہے کریں دیکھو مستانا بن مستانا بان ہے بونا مستانہ بطن مستانہ بتانے مستن مستند سرون کی گردان مستن سرون مستن سران ہے سرونا مستن سر مستند متقبل مستند متقب بول متقب اچھا جی الفاظ ذیل کے معنی بتاؤ مسما مسما مسما مسمون مصمون سنا گیا ایک مرنا مسموعن سمیا یسما سے مسمون تو مسمون مصنوعان آن ہوئے سب مت معلومات ہوں معلومات ہوں معلوم معلومان معلوم معلومات ہوں معلومات ہم کہتے ہیں اردو میں بھی کہتے ہیں معلومات جانی گئی سب عورتیں ہیں معلومات نہ مصنوع سنا ان سب مدوں نے یہ نہیں ہے سنے سنے ہوئے سب مت سنے گئے سب مت یعنی سنے ہوئے سنا ان سب مدوں نے نہیں ہے وہ تو سامنے آنا چاہیے تھا اس میں فائل کا ٹھیک ہے معلومات جانی ہوئی سب عورتیں معلومات مطروب مترو پتن متروب چھوڑی ہوئی ایک عورت مطلوب پتن چھوڑی ہوئی ایک عورت منصوران منصوران مدد کیے ہوئے سب مرد دو مرد منصوران مدد کیے ہوئے دو مرد مدد کیے ہوئے دو مدد کیے ہوئے ہیں ذیل کے اردو جملوں کو عربی میں ادا کرو ذر ذرا بز رکو مارنے کی ماری ہوئی ایک عورت ماری ہوئی ایک مسرو بطن ماری ہوئی ایک عورت سرا کا یک رکو مستنسروں کے کیا میننگ ہے اچھا مدد کیا ہوا مستنسروں مستنسروں استنسرا یا استنسر استنسار ہوتا ہے مدد طلب کرنا ٹھیک ہے نا مدد طلب کرنا تو مستنصر مستنصر مدد طلب کرنے والا ایک مرد ٹھیک ہے اور مدد طلب کرنے والا مستنصر اور مستنصر مدد طلب کیا ہوا طلب کیا ہوا ایک مرد استنسرا کا مطلب ہوتا ہے مدد یعنی طلب کرنا طلب کیا گیا ایک مرد اب آگے جی چھوڑی ہوئی دو عورتیں چھوڑی ہوئی دو عورتیں سارا کا یت رکو سارا کا یت رکو ہوتا ہے چھوڑنا تو اب یہ کیا آئے گا مترو کتان ہے مترو دو عورتیں کیا آئے گا مترو کتان ہے مدد کیے ہوئے سب مت نسارا یم شروع ہوتا ہے نسارا یم شروع منصور منصور ہونا مدد کیے ہوئے سب مت مدد کیے ہوئے سب مت منصور اور دیکھیے آپ سمجھے گا ذرا ایک ہوتا ہے منصور ایک ہوتا ہے مستنصر ہوں ٹھیک ہے ایک ہے منصور اور ایک ہے ان میں کیا فرق ہے منصور مدا ہوا ایک مرد یعنی جس سے مدد طلب کی گئی ہے منصور نہیں مطلب نہیں مدد مدد کیا ہوا ایک مرد طلب نہیں کیا گیا مدد منصور مت ہوا ایک مرد یعنی جس کی مدد کی گئی ہے منصور کیسے کہیں گے جس کی مدد کی گئی ہے اور مستنصر کیسے کہیں گے مدد طلب کیا ہوا ایک مرد یعنی جس مرد سے مدد طلب کی گئی ہے مستنصر کیا ہوگا مدد طلب کیا ہوا ایک مرد اور منصور میں کیا مطلب ہوگا مدد کیا ہوا ایک ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو آپ نے کرنا ہے چھٹی ہیں آپ کی جتنا یہاں تک فصل نمبر آٹھ تک ہمارا پیچھے ہو چکا ہے یہ آپ نے سارا کرنا ہے فصل نمبر آٹھ ہیں آپ کی ایک ہفتہ تو آپ کی یہ چھٹیاں ہیں ہی ہیں پھر آگے دیکھیں گے کیا ترتیب بنتی ہے یعنی یہ پورا ہفتہ آپ کی چھٹیاں ہوں گی آگے پورا ہفتہ آپ کی چھٹیاں ہوں گی پھر آگے دیکھتے ہیں استنخر یہ سارا ہے نا ماضی تو منصور نسارا نسارا وہ ہے نا منصور نسارا نسارا سارا ناصر اس میں فائل آئے گا اور منصور اس میں پھول آئے گا اور استن سرا وہ آئے گا مستن سرون تو استنطرا یسن سرو اس میں فائل آئے گا اور اس میں پھول مستن سرون آئے گا اس میں فائل مستن سرون ٹھیک ہے تو آپ نے ایک ہفتے کے اندر اس پر کسی یاد کرنا ہے اوکے جی اسٹنٹ خرا اسٹنٹ خرا ماضی ہے اس کا اسٹنٹ خرا یا اسٹنٹ تنگ مظاہرے اس کا آئے گا یو معلوم اب آ جائیں گی جی، لاہ کے سبق کی طرف